کرتے ہیں کہ وہ جانور خریدتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں ہاں اگر کوئی شخص اتنی حیثیت رکھتا ہے کروڑ پتی ہے اس کے پاس اچھی خاصی دولت ہے اس کے باوجود ایک جانور ہی قربانی میں دیتا ہے یعنی وہ یہ خیال کرتا ہے کہ بھائی قانونی طور پہ شرعی طور پہ مجھ پہ ایک قربانی ایک قربانی ہے اور میں اپنی جان سناؤں تو پھر یہ قانونی دائرے وہاں پر بھی دیکھے جب اولاد کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو مجھ پہ اس پر کتنا خرچ کرنا تھا قانونی طور پہ اب لاکھوں کروڑوں پہ اولاد کی بیماری پہ میں کیوں خرچ کروں وہاں ماورا ہو جاتی وہاں قانون ختم ہو جاتے ہیں وہاں جو ہے وہ عدل سے بڑھ کے فضل پہ چلے جاتے ہیں اولاد کی محبت میں ہاں، ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق اس سے بڑھ کر ہے میں صرف اصل میں اس ایسنس سے پہنچنا چاہ رہا ہوں جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے چلے اپنے بیٹے کی قربانی میں یعنی اس سے زیادہ کی شہر نہیں ہے جنہیں بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہیں تو مسلمان کو جب اللہ نے عطا کیا ہے تو ہم تو بیٹے جیسی قربانی تو دے ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے نا نہ کہ وہ سنت بنی لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے پاس تو دینے کو مال ہے اگر وہ مال بھی جو کہ اللہ ہی کی امانت ہے اللہ کی وارگاہ میں صحیح طور سے پیش ہو تو اس میں کیا مذائقہ ہے بات کو جاری رکھتے ہیں ایک اور شامل کریں گے السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی یاسر بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے جی یاسر صاحب فرمائیے جی یہ میں نے پتا کرنا ہے کہ ہم دو بھائی اور ایک والد صاحب تین ہم یعنی قربانی کے جانور دیتے ہیں تو میرے بڑے بھائی کی جو وائف ہیں جو بابی ہے میری وہ کہہ رہی ہیں کہ میری بھی قربانی جو ہے نا وہ بھی جائز ہے تو آپ ایک قربانی اور کیا کریں ان کے پاس جو زیور ہے وہ تقریباً لاکھ سوا لاکھ تک کا ہوگا تو ان پہ قربانی جائز ہے اچھا۔ آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اوکے صاحب ایک بات بڑی امپورٹنٹ مسز خان نے اٹھائی اور میں اسی طرف اب جو ہے وہ آنا چاہتا ہوں ہمارے یہاں دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ ایک تو طبقہ وہ ہے جو لاکھوں روپے کی قربانی کرتا ہے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کو جو ہے وہ غربا میں اور مساکین میں تقسیم کر دیتا ہے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کوئی اس میں اخبارات میں تصویر نہیں کوئی اس کی ویڈیو کلپنگ نہیں بنتی کچھ نہیں بنتا ایون جو بات کو بھی مایوس سمجھتے ہیں کہ ان باتوں کا تذکرہ ہو کہ ہم نے اتنی جو ہے وہ قربانی اللہ کی راہ میں کر دی ہیں بہت خاموشی کے ساتھ کرتے ہیں ایک وہ طبقہ ہے جو باقاعدہ مہنگے سے مہنگا ترین جانور خریدتا ہے اور اس کے بعد اخبارات کی زینت بنتا ہے اور لوگوں کو بتلاتا ہے کہ میں نے اتنا مہنگا جانور اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا ہے یا قربان کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تصور ہے یہ قربانی کا اصل تصور ہے یا ہمیں یہ نمود و نمائش کی طرف لے کے جا رہے ہیں دیکھیے قربانی کا جہاں تک اصل تصور ہے نا وہ تو یہی ہے کہ جیسا کہ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ینال اللہ لہو ولا دما اہا ولا ینال تقوا من کم کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کے نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے اس کو تو تقوا پہنچتا ہے یعنی کس خلوص سے کس نیت سے کس ارادے سے کس سوچ سے یہ قربانی کر رہے ہو اللہ کے لیے کر رہے ہو یا لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہو یا لوگوں نے اپنی تعریف اور وعدہ حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہو تو جو نیت ہے جوش تو آپ نے کھایا لوگوں کو دیا غریبوں کو دیا رشتہ داروں کو دیا خون دے گیا اللہ کے لیے آپ نے کیا رکھا ہے وہ تھی آپ کی نیت نیت المومن خیر من عمل ہی مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہوتی ہے اور پھر عمل کا دار و مدار ہوتا ہے نیت پر لہذا بندہ اگر یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے قربانی اس میں نیک نیت ہی رکھتا ہے ریاکاری کی نیت نہیں کرتا تو درست اب کچھ عمل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس سے مقصود ریا کاری نہیں ہوتی بلکہ اسلامی معاشرے کے اندر ان اسلامی ایونٹ کو اور زیادہ ابھارنا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہمارا ایک مذہبی اوکیجن ہے تہوار ہے تو اس کی طرف توجہ جائے یہ تو درست ہے اور اس کی وجہ سے بھی آج ہمارے معاشرے میں نوجوانوں میں بڑا شوق پیدا ہوا ویسے بچے کھیلتے ہیں یہ بھی درست ہے یا ان کو سجاتے ہیں یہ بھی درست ہے اور ایک یہ ہوتا ہے باقاعدہ مقابلے ہوتے ہیں انعام دیے جاتے ہیں اور احساس برتری کمتری پیدا کیا جاتا ہے کہ فلاں کا جانور مجھ سے اچھا ہے یا پھر میرا جانور فلاں سے اچھا ہے اور لے جا کے واہ واہ تعریف کی جاتی ہے تعریف سننے کی غرض سے یعنی جانور خریدتے وقت یہ نیت ہوتی ہے یہ جانور میں خریدوں گا لوگ پتہ نہیں کیا بولیں گے یہ جب ذہن میں آ جائے نا تو سمجھ میں یہاں تک ہوتا ہے مفتی صاحب کہ جی فلاں جو ہے وہ چار لاکھ روپے کا جانور لے کر آیا ہے تو میں کم از کم ساڑھے چار لاکھ روپے روپئے آؤں گا یا فلاں کا ٹینٹ جو ہے میرے گھر کے ساتھ ہے اور مجھے پتا ہے یہاں پر پانچ لاکھ روپے کی گائے وہ لے کر آیا ہے تو میں کم از کم ساڑھے پانچ لاکھ روپے کی لے کر آؤں گا تو یہ جو تصورات ہمارے معاشرے میں اس پہ اور تھوڑا سا کلام کریں گے ایک کالم میں شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی کیسے آپ جی اللہ کا بہت شکر ہے آپ ٹھیک ہے بھائی اللہ کا شکر ہے جنید بھائی میں محمد عارف اتاری کلفٹن سے بات کر رہا ہوں جی عارف صاحب آپ کو بھی سلام مفتی صاحب کو بھی سلام وعلیکم السلام میں اسلامی بھائی بیٹھے ان کو بھی سلام وعلیکم السلام عارف صاحب کیا کہنا چاہیں گے ہاں وہ اصل میں مفتی عامر صاحب سے تھوڑا پوچھنا تھا کہ اگر ہمارے گھر کے اندر بچے ہیں یا بچیاں ہیں جن کے نام پہ ہم نے کچھ زیورات وغیرہ کیے ہوئے ہیں تو اب نابالغ کی حالت میں ہے تو کیا ہم کو ان کی طرف سے بھی قربانی کرنی پڑے گی ٹھیک ہے بالکل عارف صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور میں قربانی در اصل قربانی ہی کے فلسفے سے ہو رہی ہے یا نمود و نمائش کی تصور کے تحت ہو رہی ہے حضرت یہ تو نیتوں پہ منحصر ہے بعض تو زیادہ تر تو لوگ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی خوشرودی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں تو ہمیں تو اپنا عقیدہ یا اپنی خوش فہمی ہی رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بس ہمارے سارے مسلمانوں کی قربانی قبول کرے آمین بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا تو جناب بات یہ ہے کہ مفتی صاحب یہ جو ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے کہ جی پڑوس نے یہ کیا تو مجھے یہ کرنا ہے پڑوس نے جو ہے وہ اتنا سب کچھ کیا تو میں اتنا سب کچھ کروں گا ایون میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ باقاعدہ برادریوں میں جو ہے وہ ناک کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ اس برس جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اتنی قربانی کی ہے تو ہمیں اس سے بڑھ کے کرنی ہے اور باقاعدہ کمپٹیشن ہوتے ہیں کہ جی یہ اتنے کا جانور لے کے آیا میں اتنے کا لے کے آیا تو وہ جو اخلاق پیچھے تھا وہ کہاں چلا گیا بالکل صحیح کہا یہ جب یہ جملہ آتا ہے نا کہ فلاں نے چار لاکھ کا لیا تو میں پانچ ہی کا لوں گا اب نیت رضاء الہی نہ ہوئی ہاں۔ باقی رہا کہ ویسے آپ پانچ لاکھ کا جانور خریدتے اس کی ممانعت نہیں ہے کیونکہ خود حدیث شریف نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے تبرانی شریف کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا قیمتی اور فربا جانور قربان کرو ٹھیک ہے اسی طرح ایک حدیث میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ موٹا تازہ اور جانور قربانی کے لیے بہت عمدہ کیا کرو کیونکہ یہ پیسرات پر تمہارے لیے سواری ہوگا تو اب ایک طرف ہمیں رغبت دلائی جا رہی ہے کہ جانور قربانی کے لیے اچھا ہونا چاہیے بہتر سے بہتر ہونا چاہیے قرآن حکیم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لم تنال البرا حتہ تم فکو مما تحبون تو کہ تم اس وقت تک بھلائی نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی مطلوبہ محبوبہ نہیں پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو تو جب یہ جذبہ ہونا کہ میں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے مہنگا خرید رہا ہوں اچھا خرید رہا ہوں عمدہ خرید رہا ہوں وہ تو ٹھیک ہے لیکن جب کمپٹیشن آ جاتا ہے کہ فلاں نے خریدا ہے اتنا تو اب میں اس سے مہنگا خریدوں یہ بالکل واضح طور نیت کا تضاد ہے اور اس بات کو خریدنے والا ارادہ کرنے والا وہی جج کر سکتا ہے اچھا، اس میں اس میں ایک نقطہ اور پیدا ہوتا ہے جس سے وہاں پہ پھر اس کی مزید ہم نعت رسول محبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کر لیں گے کہ بنیادی طور پہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جانور فربا بھی ہو اور قیمتی بھی ہو ٹھیک ہے جی اور پل کلفراب پہ جو ہے یہ تمہارے لیے سوایا ہوگا اب اس کا مطلب یہ ہوا مفتی صاحب کہ جو شخص خریدنے جا رہا ہے وہ خوبصورت بھی فردا بھی لے اور قیمت کی جو ہے نہ کرے کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو صرف اور صرف کھانا پوری کرتے ہیں کہ ہم جانور لے کے آ گئے مثال کے طور پہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جی مطلب خوبصورت ہو یا یہ نہیں دیکھتے فربا ہو یا یہ نہیں دیکھتے کہ دل کو اچھا لگے نگاہوں کو اچھا لگے یا بیش قیمت ہو یا قیمتی ہو اس بھی دیکھتے ہیں کہ میں نے کھانا پوری پوری کرنی ہے اور میں کر کے واپس آ جاؤں گا تو وہ جو تصور قربانی کا ہے ان لوگوں کے نزدیک کیسے دیکھ رہے ہیں ویسے یہ ڈیپینڈ ہی کرتا ہے نیت پر جیسے عارف بھائی نے بھی کہا اصل میں ہر ایک کی اپنی استعداد پر ہے ایک شخص اتنی صلاحیت رکھتا ہے اتنا صاحب ثروت ہے کہ وہ قیمتی خرید سکتا ہے لیکن ایک شخص کی اتنی صلاحیت استعداد نہیں ہے آپ کو پتا آج کل سولہ ہزار جس کے پاس ہے وہ صاحب نصاب ہو گیا اور اس کا سال بھر ہونا ضروری نہیں ہے ان دنوں میں ہے اتنی رقم کا مالک ضروریات سے زائد کا تو اب اس کو جانور لینا ہے اور جانور لینے جاؤ تو سولہ ہزار میں ملتا کب ہے بالکل ٹھیک ہے بات جاری رکھتے ہو ایک کال شامل کریں گے السلام علیکم السلام جنید بھائی مفتی صاحب سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا جناب کہ مفتی صاحب قربانی میں جو سات حصے ہوتے ہیں نا تو سات حصوں میں ساتوں حصوں مطلب ڈیوائڈ کر دیے جائیں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں یا پھر چھ حصے ڈیوائڈ کیے جاتے ہیں مطلب گائے میں آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ سات حصے جی،, جی جی جی گائے کے حوالے ٹھیک ہے کہاں سے بات کر رہے ہیں میں کراچی سے بات کر رہا ہوں علی رضا ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی مگر آپ کی جانب باتیں نہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کرتے ہیں جل بھائی حج کا مہینہ ہے اسی مناسبت سے ایک کا نام اس کا رہنا سونا کرا دے کعبہ تو دے بت کچ کعبہ دیکھو حجیے سے سے شامل کرتے ہیں جناب اپنے اگلے کالر کو السلام علیکم سے بول رہا ہوں السلام علیکم جناب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرے بہت اچھا پروگرام آپ کا چل رہا ہے بہت ہی اچھا ہے میں پہلی بار میں کال لگی ہے جب سے یہ پروگرام چل رہا ہے اچھا۔ اور میں بتا نہیں سکتا کہ مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے بہت شکریہ جناب بہت شکریہ کیا کہنا چاہیں گے میں اللہ آپ کا جو پروگرام ہے یہ مال تازہ کرنے والا پروگرام ہے بہت شکریہ سلامتی دے رہی ہے آپ کی بہت شکریہ لوگوں کو یاد کرا رہے ہیں کہ لوگ دکھاوا نہیں کریں کیونکہ آج کل لوگ غلطی میں ہیں کچھ دکھاوا کوئی نہیں چاہتا سب اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں ہمیں امید ہے ہر انسان مسلمان جو بھی قربانی کرتا ہے وہ اللہ پاک کی رضا کے لیے ہی کرتا ہے جیسے عبد عبداللہ صاحب اور حج عبد الرحم صاحب کر رہے ہیں نا دنیا میں جو یہ دین کی تازگی پیدا کر رہے ہیں لوگوں کے لیے اللہ پاک ان کو بہت اجر دے گا انشاءاللہ میرا ایمان ہے کیونکہ یہ کیوں ٹی وی دنیا میں ایسا دین کی تازگی پھیلا رہا ہے لوگ مسلمان تو ہیں سب مسلمان الحمد للہ لیکن دین کو تازہ کرنا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے اور بہت بڑا اثر ہے میں پوری کمیونٹی شام پیش کرتا ہوں اور آپ کو بھی اور آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہوتا ہے ہر پروگرام اچھا ہوتا ہے بہت شکریہ جناب آپ کی محبتوں آپ کی دعاؤں کا آپ نے سعودیوں سے کال کی بس آپ کی جو بات ہے وہ بڑی ہوتی ہے کہ بنیادی طور پہ یہ جو آج اگر اس پروگرام کے ذریعے سے یہ بات چلی جائے کہ کہیں اگر ہماری سوچ میں یا ہمارے نظریے میں یہ بات ہے کہ ہم نمود و نمائش کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی محفوظ کر لے کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ قربانی بس اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے اور یہ قبول ہو جائے اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی مفتی صاحب پہلے ہم سوالات کو نمٹا لیتے ہیں تسلسل سے اس کے بعد ہم ڈسکشن کی طرف جی، ایک سوال کیا تھا بتاتے ہیں کہ ان کے بھائی نے رقم دے دی ہے قربانی کے لیے تو اب بھی قربانی کس کی طرف سے کریں یہ سوال وہ اپنے بھائی سے پوچھیں کہ انہوں نے کس کے لیے بھیجی اپنی طرف سے قربانی کے لیے تمہیں وکیل بنایا ہے یا ویسے تمہیں مالک بنایا ہے کہ کسی کی بھی طرف سے کرو بالکل ٹھیک ہے تو اگر آپ کو وکیل بنایا ہے اپنی قربانی کا تو آپ انہیں کی قربانی کریں گے بالکل ٹھیک ہے اور اگر آپ کو ویسے مالک بنا دیا اس رقم کا کوئی قربانی یا دیگر اخراجات میں تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں سے کس پر قربانی واجب ہو رہی ہے اس کی طرف سے کر دیں بات جاری رکھتے ہیں کالج بھی شامل کریں گے السلام علیکم وعلیکم السلام جناب مجھے الیاس کہتے ہیں کراچی سے بات کر رہا ہوں میں جی، صاحب میری رائے جو آپ جو چل رہی ہے جو آپ کا پروگرام تو اس کے مطابق میری ان پٹ میں رائے دینا چاہ رہا ہوں جناب کہ کیا وجہ ہے کہ خود نمائی بڑھ گئی ہے جناب تو بیسیکلی ہر چیز میں کمرشل ایکٹیویٹی آ گئی ہے اگر آج کل اگر آپ جانا اتفاق ہو آپ کا ادھر تو پیڑھی کے اندر بھی وی آئی پی بلاک بن گیا ہوا ہے تو وی آئی پی بلاک کے اندر ہم ہم اپنے بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں عورتوں کے ساتھ جا رہے ہیں دکھانے کے لیے کچھ ہاں، ہاں، ہاں۔ جانور ہم دیکھ کے آتے ہیں دو لاکھ روپے پانچ لاکھ روپے سات لاکھ روپے اب بیسیکلی یہ ہو رہا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ہم کو بہت عزیز ہے اب بچوں کا یہ رائے ہوتی ہے کہ ہمارا جانور محلے میں سب سے اچھا رکھنا چاہیے اچھا تو بیسیکلی جو قربانی کی اصل روح ہے کہ ہمیں قربانی صرف جانوری قربانی نہیں ہے یہ قربانی ہم ہر وقت تیار رہے اللہ کی راہ میں اپنا ہر چیز قربان کرنے کی ہم وہ چیز ہوتے جا رہے ہیں ہم ہر چیز میں کمرشل ایکٹیویٹی مر لے کے آ رہے ہیں ہم کو ہمارے بچے زیادہ عزیز ہو گئے ہیں یا ہماری گھر کی عورتیں زیادہ عزیز ہو گئی ہیں ہم کو اللہ عزیز نہیں رہا ہے ارے اتنی پیاری بات اتنی خوبصورت بات کی طرف جو ہے وہ آپ نے نشاندہی کرائی ہے یعنی ہم یہ سمجھیں آپ کی بات سے یہ جو بکرا پیڑھی میں جو وی آئی پی بلاکس بن گئے ہیں دراصل یہ انفیریئر کمپلیکس میں مبتلا کرتے ہیں ہمیں اور ہمارے بچوں کے کہنے پر جو ہے وہ ہم وی آئی پی بلاکس میں جاتے ہیں پھر نتیجہ نکلتا ہے کہ محلے میں ہمارے جانور سب سے بہترین بہت دوسری اور آپ بھی ماشاء اللہ کراچی میں رہتے ہیں تو آپ اگر روڈ پہ نکلیں تو مخصوص جانور جو دو جانور لے کے آئے ہیں تو گھر کے باہر انہوں نے ٹین لگائے ہوئے ہیں لائٹیں لگائی ہوئی ہیں باہر کرسیاں ڈلہ بنس لگی ہوئی ہیں لوگ بیٹھ کے اس کی نمائش ہو رہی ہے دور دور سے لوگ دیکھنے آ رہے ہیں اور اب تو میں سب تو یہاں تک پہنچ چکی ہے بات کہ مخصوص لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں ہاں، ہاں، کہ ہاں۔ ان کا جانور سب سے اچھا ہے ان کا جانور سب سے اچھا جانور سب سے مہنگا لے کے آیا ہے وہ سات جانور لے کر آیا دس جانور لے کر آیا ہیں اچھا یہ دیکھیں اس میں جو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ تو ہو رہا ہے میں نے بھی مطلب یہ سنا ہے کہ وہ گلوبل فلا علاقے کے اندر جو فلاں شخص ہے وہ بڑا جناب کمال جانور لے کے آتا ہے اس کی یہ ہائٹ ہوتی ہے اور یہ اس کا مطلب جو ہے وہ چڑھائی ہوتی ہے اور یہ اس کے پیسے ہوتے ہیں لیکن اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں میڈیا کا کردار بھی ہے کہ میڈیا اس کو بہت ایکسپوز کر رہا ہے میڈیا اس کو میڈیا تو ہر چیز کو مطلب مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا کے اوپر آنے کے لیے بھی میڈیا کے اندر جیسے یہ کوئی بھی نیوز آئٹم کے اندر ایک پانچ منٹ کی فلم آ جاتی ہے ان کی ٹین کی ان کے گھر کے باہر کی تصویر آ جاتی ہے یہ صرف قربانی نہیں ہے ہمارے جتنی بھی ہماری عبادتیں ہیں اس میں ہم خود نمائی خود بخود لے کے آ رہے ہیں اور اس میں مطلب کردار مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہمارے علماء کرام کام نہیں کر رہے ہیں بیسیکلی کمرشل ایکٹیویٹیز اتنی بڑھ گئی کمرشل اتنا اتنا گیا آپ کی بات میں سمجھ گیا بالکل آپ کا بہت شکریہ بہت خوبصورت آپ کے تاثرات اور میں اس سے بڑا نہ صرف میں مستفید ہوا بلکہ میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے لوگوں نے جو آپ کی تمام باتوں کو بہت اچھی طریقے سے سنا ہوگا بات یہ ہے ناظرین کہ کمرشل اتنا آ گیا اور وہی بات ہے کہ ہمارے بچوں کے کہنے پہ اب ہم قربانی کے فلسفے سے کہیں دور ہٹ جاتے ہیں اور وہ جو تصور ہے کہ جو جی نمود و نمائش اور ہمیں اپنا جو معاملہ ہے یا اپنا جو نام ہے وہ اونچا رکھنا ہے اس حوالے سے ہم آگے بڑھتے ہیں ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ اس موضوع کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر کشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے قربانی یا نمود و نمائش دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ کون ہے ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جناب پرویز بات کر رہا ہوں جنید بھائی پرویز صاحب اٹلی سے جناب فرمائیے جی۔ جنید بھائی سب سے پہلے تو آپ کو اتنا اچھا پروگرام پیش کرنے پر میں بات دیتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ کیا کہنا چاہیں گے بہت اچھا بہت اچھا پروگرام کیا سر میرا کوشچن ہے ہاں، ہاں۔ کہ ایک بندہ جو فائدہ استطاعت نہیں ہے یعنی اس کے پاس استطاعت نہیں ہے لیکن شوق ہے اس کو قربانی دینے کا ہاں، وہ اپنے شوق کی بنا پہ ایک جانور خرید لیتا ہے ہاں۔ تھوڑے عرصے کے بعد جانور جو ہے وہ مر جاتا ہے تو اب اس کو وہ نیا جانور خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا لیکن کفارے کے طور پر میں نے سنا کفارے کے طور پر اس کو ڈبل قربانی پڑے گی یعنی دو جانوروں کی قربانی دینا پڑے گی کیا یہ صحیح ہے اچھا کفارے کے طور پر اسے کیا کرنا ہوگا مطلب یہ کفارہ ہوگا کہ نہیں ہوگا پہلے تو اس پہ بات کرتے ہیں لیکن اور اس کے بعد ڈبل قربانی میں یعنی نے سنا میں نے سنا ہے کہ اس کو اب دو جانوروں کی کیونکہ یہ اس کو ایک قسم کا کفارا ہے یعنی ایک قسم کی اس کو سزا ہے ہاں، آپ نے سنا ہے اسے ایک لمحے کے لیے لیے ریزرو رکھیں اور جو مفتی صاحب فرمائیں گے اس کو جو ہے پرزرو کر لیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں اٹلی سے کال کیا اور دیکھیں گے مفتی صاحب اس حوالے سے کیا کہیں گے مفتی صاحب بڑی پیاری جانب جو ہے وہ نشاندہی ہوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ یہ بڑا ایک لطیف نقطہ اس یا لطیف پیراہ اس پروگرام کا ہے کہ جہاں پہ ہم اس نقطے تک پہنچ رہے ہیں کہ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آج ہمارے یہاں جیسے منڈیوں میں وی آئی پی بلاکس بن گئے ہیں بڑا کمرشلزم آ گیا ہے بڑی تزین و آرائش ہوتی ہے لوگ دور دور سے جو ہے وہ لاکھوں روپے کے جانور دیکھنے آتے ہیں تو وہ جو اولادوں کی خواہش پر اپنی قربانی کو قربان کیا جاتا ہے اور اپنے آپ کو اس قربانی کے فلسفے سے نکال کر ایکسپوجر کی دنیا میں جو ہے وہ ڈھالا جاتا ہے کہیں ایسا نظر آ رہا ہے آپ کو پرسپشن نہیں آئے نہیں نہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اولادوں کی خاطر اس چیز سے نکل جاتے ہیں اصل مقصد کو چھوڑ دیتے ہیں یہ تو بالکل قربانی کے مقاصد کے خلاف ہے نا اس موقع پر ہی تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ درس دے رہا ہے ان مثالوں کو قائم کیوں کر رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کے سمل کو ہمیشہ کے لیے تا قیامت اس لیے باقی رکھا کہ آنے والی نسلوں کو انسانوں کو یہ پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ابراہیم نے اپنے وطن کو چھوڑا اپنے بچوں کو چھوڑا اپنے بچوں کو قربان کیا ہر چیز کو اللہ کی محبت میں قربان کر کے بتا دیا قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ اپنی اولاد سے مال دولت سے معاملات سے ہر چیز سے محبت کریں یہ فطری تقاضا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ محبت اولاد کی یا دیگر چیزوں کی مال دولت کی کاروبار کی اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب نہ آئے ٹھیک اور کیسے نہ آئے اس کی مثال حضرت ابراہیم ہے بالکل ٹھیک ہے کوشش کی جہاں باتیں کیا فرمائیے حاصل صاحب نے کوئی سوال یہ کیا تھا کہ قرض کی وجہ سے کیا قربانی جائز ہوگی کہ نہیں دیکھو قرض دار پہ قربانی واجب نہیں لیکن اگر اس نے کر لی واجب تو نہ تھی جائز ہو جائے گی یعنی قبول ہو جائے گی ابھی لاسٹ میں کوشچن آیا تھا کہ کسی کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی اس نے کر لی تھا غریب اب یہ جانور مر گیا تو کیا کرے پہلے تو شریعت کا مسئلہ ذہن میں رکھے کہ ایک آدمی نفل پڑھتا ہے اس کے اوپر کوئی ضروری نہیں تھا کہ پڑھے لیکن جب وہ نفل کی نیت کر لیتا ہے اب اگر وہ توڑے گا تو اس کو پھر سے پڑھنا واجب ہے یعنی یہ گناہ گار ہوگا ہاں، اچھا یہ جو کفارہ کہتے ہیں نا یہ فکاء کرام سختی کے طور پہ حکم لگاتے ہیں کہ جب ایک چیز شریعت نے تم پر لازم نہیں کی تھی تو پھر کیوں تم نے یہ کام کیا اچھا تو وہ سختی کرتے ہوئے یہ بات ذکر کرتے ہیں باہر یہ ہوئے جو جانور مر گیا تو پھر ان کو قربانی دینا پڑے گی ٹھیک یعنی وہ یہ کہتے ہیں کپارے کے طور پہ جو ہے ہاں۔ ایک یا دو نہیں نہیں ایک ایک ہی کریں گے نا وہ سختی کے طور پہ فوقا اکرام ذکر کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہے مزید کیا گے پھر ایک سوال یہ ہوا بہن نے کہا کہ خرچہ ہی ہوتا ہے یعنی اخراجات کے پیسے ہوتے ہیں کوئی زائد رقم نہیں ہوتی تو کیا قربانی واجب ہے نہیں ہے دیکھو قربانی اخراجات ضروریات سے زائد رقم پر ہوتی ہے جو خرچے کے پیسے ہیں اس پر قربانی کا حکم نہیں لگا مزید ایک سوال انڈیا سے بھائی نے یہ کیا تھا جس پر ہم نے گفتگو کی کہ مالدار لوگ جو ہے وہ ایک جانور پر اتفاق کرتے ہیں ایک دمبا لے لیتے ہیں اس ہم کلام کر چکے ہیں پھر ایک سوال سعودی عرب سے بھائی نے یہ کیا کہ کیا میں اپنی قربانی رقم بھیج کے اپنے ملک میں کسی سے کروا سکتا ہوں بالکل کروا سکتے ہیں اولا یہ ہے کہ قربانی کے پاس خود موجود ہونا چاہیے لیکن کسی وجہ سے نہیں موجود ہے تو آپ کی طرف سے کوئی قربانی کر دے آپ اس کو اجازت دے دے وکالت دے دے کر سکتا ہے جائز ہے ایک سوال بھائی نے یہ بھی کیا کہ الوداعی طواف یعنی طواف رخصت نہیں کیا تھا حج کے بعد تو یہ متمتع اور قارن پر واجب ہوتا ہے یعنی آفاقی پر اگر انہوں نے اس طواف کو چھوڑ دیا تھا تو ان کے اوپر دم لازم تھا بالکل دینا ہے مس خان نے ایک سوال تو یہ کیا کہ گائے کے سات حصے میں سے اگر چار حصے لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں یا نہیں مثلا حصہ ملاتے ہیں آپ ایک دو تین چار جتنے حصے ملانے چاہیں ملانے اونٹ کے مطابق جو انہوں نے سوال کیا ہاں۔ اونٹ کے بھی سات ہی حصے اچھا، ہوتے ہیں جس طرح گائے میں سات حصے ہوتے ہیں پھر یہ بھی سوال کیا مس خان نے کہ جو قربانی کرتا ہے اس کو شیب نہیں بنانی چاہیے داڑھی نہیں بنانی چاہیے یعنی قربانی کرنے والے کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی مونچھوں کو جو ہے وہ عید الاضحیٰ کے دن قربان کرے ترسوائے قربانی کے بعد اور ناخن کو یعنی عید کا چاند دیکھنے کے بعد جن کا ارادہ ہے قربانی کرنے کا ذوالحجا کے چاند کے بعد وہ ناخن نہ کاٹے اسی طرح مچھوں کو نہ ترس پائے سر کے بال کو نہ ترس پائے جہاں تک تعلق ہے داڑھی کا وہ تو ویسے بھی نہیں ترشوانی چاہیے اصل اچھا، میں مجھے بتائیے کہ اگر فرض کیجیے کہ چاند سے پہلے اس نے جو ہے وہ نہیں ترشوائی اور چاند کے بعد جو ہے وہ غلطی سے اس نے ترشوا دی ہے بال یا لاپو ہے اس میں سے تو نہیں فرمائیے اس عمل سے فضیلت ملتی ہے ثواب ملتا ہے حاجیوں سے مشابات ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا پھر ایک سوال یہ بھی کیا کہ شکیل صاحب نے بتایا کہ ان کی والدہ حیات ہیں تو کیا ان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں ثباب کی نیت سے تو کر سکتے ہیں باقی ان کا حصہ تو کسی کا حصہ ڈالنے کے لیے ان کی اجازت ہوتی ہے ان کی اجازت تو بالکل آپ کر سکتے ہیں یہ جو بال ترشوانے اور ناخن ترشوانے کا مسئلہ ہے تو کیا یہ غربا کی طرف سے جو قربانی کا تصور ہے یعنی ایک مطلق اگر ہم بات کریں کہ وہ لوگ جو جن کو استطاعت نہیں ہے یا جو قربانی نہیں کر سکتے کیا اس ثواب کے زمرے میں وہ داخل ہو جاتے ہیں جی ہاں بالکل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو داؤد شریف نے یہ حدیث مر ہے کہ ایک شخص آیا اس نے بتایا کہ میرے پاس نہیں ہے قربانی کرنے کو ایک جانور ہے وہ استعمال کا ہے تو کیا میں اس کو قربان کر دوں حضور نے فرمایا نہیں تم جو ہے وہ اپنے بال ناخن اور مونچھوں کو عید کے دن ترسواؤ یہ تمہاری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں کامل قربانی ہے کیا بات ہے ماشاء اللہ یعنی وہ لوگ جو ہیں وہ جو افورڈ نہیں کر سکتے جن کے پاس پیسہ نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں جو اس انداز سے ان کی یہ قربانی ضرور جی ہاں۔ ہو جایا کرتی ہے ایک ایک سوالے سے اور حدیث ہے جو بڑی پیاری ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب قربانی کرتے تو ایک جانور پہ آپ یہ نیت کرتے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نیت کرتے قربانی کی اور فرماتے کہ یہ میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کر سکتے تو خود نبی کریم علیہ السلام نے امت کے غربا کی طرف سے قربانی تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ فلاسفی جو ہے استجاعی پورا ایک سمجھنے کے موضوع کا جو ہے ٹرننگ پوائنٹ دوبارہ آ گیا کہ ہاں۔ اگر میں صرف اس نقطے کو اٹھا لوں کہ دنیا بھر میں جو غربا اور مساکین جو قربانی نہیں کر پاتے ہم جیسے لوگ جن کو اللہ نے کچھ عطا کیا اور قربانی کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ایک قربانی جو ہے اگر ہم ان غربا کے نام کی کریں بالکل ان کے نام سے جو اصول بھی ہو جائے گی اور ان کے نام سے جو قبول بھی ہو جائے گی جو ہے نا حدیث شریف کے لفظ ہیں ہاں، ہاں۔ اللہ حاضہ امی و امن اللہ یہ میری طرف سے اور میری امت سے جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا اس کی طرف اس کا مطلب مطلق پوری دنیا میں جو لوگ تھے ان کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی وہ جو استطاعت نہیں رکھ دنیا میں ہاں، ہاں۔ ان کی طرف سے حضور نے تو اس کا مطلب ہمیں بھی اس بات کی پیروی کرنی چاہیے بالکل مزید کیا آپ کے پاس مزاق اچھا، پھر ایک سوال یہ بھی کیا ہے کہ ایک سوال تو اکرم صاحب نے آج کل کے حوالے سے ذکر کیا جو قربانی کا سلسلہ ہے مف خان نے ایک بات یہ بھی ذکر کی کہ پانچ کی نیت کے بعد یعنی پہلے ارادہ یہ کیا تھا کہ میں پانچ بکرے قربان کروں گی اللہ کی بارگاہ میں استطاعت نہیں تھی حیثیت نہیں تھی تو اب جو ہے وہ دو بکرے اور گائے میں تین حصے لے لیے تو یہ اس نیت کے مطابق ہے بالکل اور یاد رکھیں کہ آپ کے اوپر لازم وہی ہے جو ایک فرد کے اوپر ایک ہے آپ پانچ چھ سات آٹھ زائد کا ارادہ کرتے ہیں اور اللہ توفیق دے دے تو ٹھیک ہے کریں ورنہ پھر نہ کریں کوئی ضروری نہیں ہے ضروری آپ کے اوپر صاحب استطاعت ایک فرد پہ ایک جانور ہے پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ دو بھائی اور والد ہیں یاسر صاحب نے سوال کیا تھا تو وہ ان تینوں کی طرف سے حصہ ڈالتے ہیں اب وہ بتا رہے ہیں کہ بھابھی کی طرف سے بھی تقاضا ہے کہ قربانی کی جائے کیونکہ ان کے پاس اتنا اتنا زیور ہے اب جو انہوں نے زیور ذکر کیا اس سے وہ صاحب نصاب بن جاتی ہیں لہذا قربانی ان کی طرف سے کرنی چاہیے ایک سوال عارف صاحب نے یہ کیا کہ گھر کے اندر بچے ہیں ان کے نام پہ زیور وغیرہ کروا دیے جس سے وہ صاحب نصاب ہو گئے تو کیا قربانی بھی واجب ہوئی قربانی کے وجود کے لیے یہ شرط ہے کہ قربانی بالغ پر واجب ہوتی ہے صدقہ فطر تو نابالغ پر بھی ہے قربانی واجب ہوتی ہے بالغ پر جہاں دیگر شرائط ہیں وہاں بلوغت بھی شرائط ہے لہٰذا اگر ان کی طرف سے شراب کی غرض سے لی حصہ ڈال دیا نفلی قربانی کی جائز ہے واجب نہیں ہے اچھا ثواب کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو ہے وہ قربانی کی جا سکتی ہے جی ہاں بالکل کی جا سکتی ہے کرنی چاہیے حدیث شریف میں ذکر ہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ السلام نے یہ وصیت کی تھی کہ میری طرف سے قربانی کرنا وا حضرت علی ہمیشہ دو قربانی کرتے ایک حصہ اپنا اور ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نام کو یعنی ایک مسلمان کی حیثیت سے ایک امتی کی حیثیت سے غلام کی حیثیت سے ہمیں اپنی ہر قربانی نظرانہ پیش کرنا نظرانہ پیش کرنا چاہیے اچھا اعتراضات کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ قربان جی ایک جی۔ اہم بات ذکر کرنا چاہوں گا یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں غریبوں کی طرف سے یہاں ہاں۔ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی طرف سے یا اولیاء کرام کی طرف سے مقصد یہ ہوتا ہے اس کا ثباب ملے قربانی جو کرتے ہیں وہ تو اللہ کے نام سے اس کی رضا کے لیے پھر ہم نیت کرتے ہیں کہ یہ فلاں کا حصہ ہے یہ فلاں کی طرف سے ہے فلاں کا ثباب ملے لیکن نیت جو ہوتی ہے قربانی میں خدا نخواستہ غیر اللہ کی نہیں ہوتی یہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی اور کی طرف سے نہیں کرنی چاہیے تو کس طرح کر لی یہ دراصل حصہ ہوتا ہے کسی کی طرف سے شامل کرنے کا جو سنت سے شادی بالکل ٹھیک اچھا اعتراضات کے حوالے سے بات کرتے ہیں بہت سے اعتراضات اٹھتے ہیں کہ صاحب بالخصوص قربانی کے اگر فلسفے سے ہم بات کریں اس کے مقصد پہ بات کریں کہ یہ قربانی جو ہے وہ معذ اللہ معذ اللہ جو رائج ہوئی ہوئی ہے دیگر مذاہب کی طرف سے یہ رائج نہ ہوتی اس کے ذریعے جو ہے وہ ان پیسوں کے ذریعے غربا کی مدد کر دی جاتی یا کوئی فلاحی بینک کھول دیا جاتا دیگر نظریات کے لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں ایون یہاں تک ہوتا ہے بیچیوں کی شادیاں کر دی جاتی ہیں یعنی یہ جو لاکھوں اور کروڑوں روپیہ جو قربانی کی مد میں خرچ ہو رہا ہے یہ کسی اور انسانیت کی فلاح کی مد میں جو ہے وہ خرچ ہو جاتا یہ اعتراضات کیسے ہیں ہوتی دیکھیں یہ اعتراضات آج کل بعض لوگ پھیلا رہے ہیں یہ اپنے آپ کو ریشنلسٹ کہتے ہیں یعنی عقل کی بنیاد پر پرکھتے ہیں شریعت اور اللہ رسول کے حکم کو اور آپ کو پتا ہے کہ حکم الہی کے آگے عقل کے دروازوں کو بند کرنا چاہیے نہ کہ حکم الہی کو عقل کی کسوٹی پہ پرکھ کے قبول کرنا چاہیے یہ بالکل سراسر معقول اور احمقانہ بات ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر سال ایک بینک کھول سکتے ہیں میں ان کو مشورہ دیتا ہوں وہ سال میں نہیں بلکہ روزانہ بینک کھولے جائیں شراب خانوں کو جوئے کے اڈوں کو بند کروائے تو یہ ناجائز چیزیں ہیں معاشرے میں ان کو بند کروائے تو ان کو سال میں بھی روز ایک بینک کھل سکتا ہے یعنی اتنا جوا کھیلا جاتا ہے اور ان چیزوں میں لغویات میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے تو ان کو اس مقام پہ نہیں یاد آتا حکم الہی پر سنت ابراہیمی پر اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت پر جب خرچ کیا جاتا ہے تب ہی یاد آتا ہے اور یہ کیا بات ہے کہ آپ ہر چیز کو جو ہے وہ معیشت کی کسوٹی پہ پرکھتے ہیں یعنی جو چیز آپ کے آج مادیت زدہ ذہن میں جو ایک معاشی استحکام جو بھرا ہوا ہے اس پر کوئی بات پوری اترے تو ٹھیک اور اس پر اگر نہ اترے تو غلط یعنی ہر چیز جو آپ کی اکنامک کو ڈیولپ کرے وہ ضروری ہے کیا اور جہاں تک تعلق ہے قربانی کا ابھی ایک بھائی نے فون کیا انہوں نے کہا کہ آج کل اس کو کمرشلزم بنا دیا ہے یہ بات درست ہے کہ قربانی کے جانور میں آپ دیکھیں یہ ہر چیز اس کی ہڈی اوجڑی اس کے کان ہر چیز غریب اس سے کاروبار کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں خال استعمال میں آتی ہے قربانی سے پہلے باقاعدہ منڈیاں لگتی ہیں ہزاروں لوگ آتے ہیں کاروبار کرتے ہیں تو یہ جو اتنے سارے لوگوں کو کاروبار ملتا ہے تو یہ نظر نہیں آتا بلکہ بات یہ ہے مفتی صاحب کہ جو کچھ بھی نیو ایئر کے موقع پہ ہوتا ہے دنیا دیکھتی ہے جو کچھ بھی بسنت کے موقع پہ ہوتا ہے دنیا دیکھتی ہے لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر دیا جاتا ہے اس وقت کوئی اعتراض نہیں ہوتا لیکن یہاں پر اس معاملے کے اندر جا کے جو ہے اعتراض ہوتا ہے لیکن آپ کا بہت شکریہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائیں ان شاء اللہ میں آپ سے کلام سنیں گے بات بہت چھوٹی سی ہے ناظرین اور سمجھنے کی بات ہے اس لیے کہ انسان اگر سمجھ کر بھی بات کو نہ سمجھے تو پھر اس کی ناسمجھی پہ جو ہے وہ صرف اور صرف ماتم ہی کیا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا خوبصورت نظام ہمیں دیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہم ایک بار پھر ماشاء اللہ پورا کرنے جا رہے ہیں ایک جملہ میں نے ابتدان ادا کیا تھا وہی میں انتہا میں ادا کر رہا ہوں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کے لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ اپنے بیچے کی اپنے پیارے بیچے کی اپنے جگر گوشے کی گردن پر چھری چلا دو لیکن چھری کو یہ حکم تھا کہ میرے پیارے خلیل کے لخت جگر پر مت چلنا ناظرین اگر وہ چھری چل جاتی تو آج پورے پوری دنیا پوری کی پوری امت مسلمہ اور تمام کے تمام الشاخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اپنے لخت جگر کی قربانیاں دے رہے ہوتے اور انہیں دینا پڑتی لیکن کیا کرم کی بات ہے اس امت پر کہ اس قربانی کو اس قربانی میں تبدیل کر دیا اور تبدیل کرنے کے بعد بھی یہ جتلا دیا کہ تمہاری قربانی کا گوشت اور اس کا خون ہماری بارگاہ میں نہیں پہنچتا بس تقوا پہنچتا ہے اخلاص پہنچتا ہے اپنی قربانیوں میں اخلاص کو پیدا کریں جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے اور جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت کی فراوانی عطا کی ہے جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نام اور مقام عطا کیا ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرتے چلے جائیں اور کثرت سے کرتے چلے جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرتے وقت بس اس بات کا خیال رکھیے گا کہ کہیں اس قربانی کو کرتے وقت میرے ذہن میں یہ بات تو نہیں آ رہی کہ میں لوگوں پر یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس پیسہ بہت ہے میرے پاس مال بہت ہے ارے صاحب میں تو ایک بہت ہی قداور شخصیت ہوں اور میں دنیا پر یہ ثابت کروں گا کہ میں نے لاکھوں اور کروڑوں روپے کی قربانی کی ہے اگر ناظرین اس سوچ کے ساتھ قربانی کی تو دراصل آپ نے اپنی قربانی کو قربان کر دیا اور اگر آپ نے اس سوچ کے ساتھ قربانی کی کہ میں اس قربانی کے ذریعے سے اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرنا چاہتا ہوں اور یہ گوشت جب بٹے گا ان غربا میں کہ جن کو پورے پورے برس کھانے کو کچھ نہیں ملتا اور ان کے گھروں میں ان کی عورتیں رات کو ہنڈیا میں ابلتا ہوا پانی چھوڑ کر اپنے بچوں کو یہ دلاسے دیا کرتی ہیں کہ بیٹا ہاں ابھی کھانا تمہیں ملتا ہے ابھی تمہیں گوشت ملتا ہے تو جب ان غربا کے پیش میں یہ گوشت جائے گا تو وہ غربا کتنے خوش ہوں گے اور کتنی دعائیں دیں گے اگر یہ فلسفہ قربانی کا ہے تو یقین مانیے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے لیکن اگر ناظرین یہ فلسفہ نہیں ہے تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے آپ کو کمرشلزم سے نکال کر ان وی آئی پی بلاکس میں جا کر وی آئی پی اپنے آپ کو یا وی وی آئی پی اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ اپنے آپ کو اس وی آئی پی بلاک میں لے جانے کی کوشش کریں جن وی آئی پی بلاک کی سخت میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو صرف اور صرف وہ لوگ نظر آئیں گے جو مال والے اور دولت والے ہونے کے ساتھ ساتھ اخلاص والے بھی ہوں گے لیکن اگر ناظرین وہ صرف مال اور دولت والے ہوں گے اور اخلاص والے نہیں ہوں گے تو اس وی آئی پی بلاک میں آپ کو وہ لوگ نظر نہیں آئیں گے اجازت دیں اپنے میزبان محمد جنید اقبال اور ہماری پوری ٹیم کو اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی ناشر اللہ حافظ نہ میرا کو بلال جت کیسا نصیب ہو تو نصیب ایسا